السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے اچھلتے کودتے ہنستے مسکراتے روتے منہ بسورتے نن منع اور نن منع سے کچھ بڑے اور اس سے بھی کچھ اور بڑے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور مزیدار کہانی جس کا عنوان ہے گم شدہ مرغی اس کہانی کو آپ کے لیے انگریزی میں لکھا ہے اینٹ بلائٹن نے اور ترجمہ کیا ہے جاوید بسام نے ایک دن دوپہر کو جب ہیری اسکول سے گھر واپس آ رہا تھا تو اس نے ایک لال مرغی کو دیکھا اگرچہ یہ اتنی حیرت انگیز بات نہیں تھی عموماً مرغیاں کھانے کی تلاش میں باہر گھومتی رہتی ہیں لیکن جب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں گی تو آپ کو ہیری کی حیرت کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی دراصل وہ مرغی ایک مصروف سڑک پر تھی اور اس کو پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی اوہ خدایا یہ مرغی اکیلی یہاں کیا کر رہی ہے اگر یہ سڑک پار کرے گی تو ماری جائے گی یہ ضرور کہیں سے بھاگ کر آئی ہے اور راستہ کھو بیٹھی ہے ہیری بڑبڑایا اسی دوران ایک گاڑی نے زور سے ہارن بجایا تو مرغی گھبرا کر رک گئی اس نے اپنے سرخ پر پھڑپھڑائے اور زور زور سے کڑکڑانے لگی ہیری پریشان ہو گیا کہ وہ کیا کرے کیونکہ کسی کتے کی طرح آپ مرغی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے گھر جائے آخر ہیری نے سوچا میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا کہ مرغی کو اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے جاؤں اور جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا مالک کون ہے اسے اپنی نرسری میں رکھ لوں ہیری کو پرندے پکڑنے کی عادت نہیں تھی بعض لوگ جانور اور پرندے آسانی سے پکڑ لیتے ہیں انہیں کیڑے مکوڑے یا مکڑیاں چھونے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں ہوتی انسان کا اس طرح بہادر ہونا اچھا ہے لیکن ہیری ایسا نہیں تھا مرغی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ کانپنے لگا اسے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن مرغی اتنی خوف زدہ تھی کہ ہیری نے اسے آسانی سے اٹھا لیا پھر اسے اپنے بائیں بازو کے نیچے دبایا اور دائیں ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ لیا مرغی گھبرا کر تھوڑا سا کلبلائی اور گرفت سے نکلنے کی کوشش کی لیکن ہیری نے اسے سنبھال لیا اور بازو کے نیچے دبائے گھر کی طرف چل دیا گھر پہنچ کر اس نے اپنی امی کو آواز دی امی لیکن وہ گھر میں نہیں تھی ان کی دن کی مددگار ملازمہ جین باغ میں ٹکوزی اور میز پوش دھو کر الگنی پر لٹکا رہی تھی لہٰذا ہیری لال مرغی کو لے کر گھر میں چلا گیا اس نے اپنے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا وہ آرام دہ اور پرسکون جگہ ڈھونڈ رہا تھا تاکہ مرغی کو وہاں رکھ سکے اسے اپنی کھلونا ہاتھ گاڑی نظر آئی تو اس نے مرغی کو احتیاط سے اس میں چھوڑ دیا لیکن وہ فوراً ہی وہاں سے نکل آئی اور کمرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے لال مرغی اتنی بے وقوف مت بنو میرے سپاہیوں کو ٹھونگے نہ مارو کیا تم بھوکی ہو ہیری چلایا مرغی نے کڑکڑ کو کک کر کے جو جواب دیا وہ ہیری کی سمجھ میں تو نہیں آیا لیکن وہ اپنے کمرے سے باہر آیا اور دروازہ بند کر دیا پھر وہ اسے کوٹھڑی میں لے گیا جہاں اس کی امی اپنے کبوتروں کے لیے دانہ رکھتی تھیں اور بوری سے مٹھی پر دانہ نکالا اور اپنے کمرے میں واپس لوٹایا مرغی نے آواز نکالی اور ہیری کے قریب چلی آئی ہیری نے جاب دیا کک کک کک اور قالین پر دانہ ڈال دیا مرغی نے لالچی نظروں سے اسے دیکھا پھر اپنا سر اٹھا کر ہیری پر نظر ڈالی کک کک اس نے مہربان لہجے میں آواز نکالی ہیری کو اس کی بات سمجھ میں تو نہیں آئی لیکن اس کا خیال تھا مرغی یہ کہہ رہی ہے کہ ہیری ایک بہت مہربان لڑکا ہے پھر لال مرغی دانے پر ٹھونگے مار مار کر اسے کھانے لگی کچھ دیر بعد ہیری نے اپنی امی کی آواز سنی وہ انہیں لال مرغی کے بتا بارے میں بتانے کے لیے باہر آیا لیکن اس کی امی کے ساتھ ایک مہمان خاتون بھی موجود تھیں ہیری کو خاموش ہونا پڑا اس نے خاتون کو سلام کیا اور بس یہ کہا آپ کیسی ہیں کیونکہ مہمانوں کی موجودگی میں امی اسے بولنے کی اجازت اس وقت تک نہیں دیتی تھیں جب تک وہ خود اس سے بات نہ کریں لیکن تھوڑی دیر کے بعد نے کمرے سے عجیب و غریب آواز سنی اور وہ خوف زدہ ہو گئیں وہ بولی یہ اوپر سے کیسی عجیب آواز آ رہی ہے سب غور سے سننے لگے اچانک کسی مرغی کے زور سے کڑکڑانے کی آوازیں یہ مرغی کی آواز لگتی ہے اس کی اماں نے حیرت سے کہا ہاں یہ ایک مرغی ہے ہیری بولا پھر اس نے اپنی ماں کو چھوٹی لال مرغی کے بارے میں بتایا جیسے اس نے سڑک سے اٹھایا تھا ہیری کیا واقعی تمہارا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک مرغی اپنے کمرے میں رکھی ہوئی ہے اور اس کی اماں نے حیرت سے پوچھا ہیری نے اس بات میں گردن ہلائی وہ ضرور مسز وائٹ کی مرغی ہوگی مہمان خاتون مس براؤن نے کہا انہوں نے آج صبح مجھے بتایا تھا کہ ان کی سب سے پیاری لال مرغی کہیں فرار ہو گئی ہے اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی ہے اوہ تو پھر کیا آپ اسے واپس لے جا سکتی ہیں کیونکہ بیچاری مرغی میرے کمرے میں بہت پریشان نظر آ رہی ہے وہ یقیناً اپنے ساتھیوں کے درمیان جا کر خوش ہوگی ہیری نے پوچھا مس براؤن نے کہا ہاں ہاں میں اسے لے جاؤں گی وہ سب اوپری منزل پر گئے مرغی نے قالین نوش ڈالا تھا اور آہستہ آہستہ کڑکڑ کر رہی تھی وہ بھاگ کر ہیری کے پاس آئی اور اس کی ٹانگ پر ٹھونگ ماری مس براؤن نے اسے اٹھا لیا کیا میں آپ کو اسے لے جانے کے لیے ٹوکری دوں ہیری کی والدہ نے پوچھا ارے نہیں مجھے مرغی کا نرم لمس اچھا لگتا ہے مس براؤن نے کہا پھر انہوں نے چھوٹی لال مرغی کو گلے لگایا اور بولی مسز وائٹ مجھے اپنی گمشدہ مرغی کے ساتھ آتے دیکھ کر بہت خوش ہوں گی ان کی سب سے پیاری مرغی ہے اور یہ ہر روز بھورے رنگ کا ایک بڑا انڈا دیتی ہے واہ مجھے بھورے انڈے بہت پسند ہیں وہ سفید انڈوں سے کہیں زیادہ عمدہ اور ذائقے دار ہوتے ہیں کاش کہ میرے پاس کوئی ایسی مرغی ہوتی جو میرے لیے بھورے انڈے دیتی ہیری نے کہا ہمارے باغ میں مرغی رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس کی ماں نے کہا اچھا میں چلتی ہوں مس براؤن کہنے لگی ٹھیک ہے الوداع مس براؤن مجھے امید ہے مرغی آپ کے ساتھ راستے میں اچھا رویہ رکھے گی اور ہاتھ سے نکلنے کی کوشش نہیں کرے گی مس براؤن اور چھوٹی لال مرغی واپس جا چکے تھے ہیری کو اپنے کمرے میں لال مرغی کے بغیر تنہائی محسوس ہو رہی تھی وہ خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے پھر اسے خیال آیا کہ اسے اپنے کھلونا قلعے میں فوجیوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے چنانچہ وہ قلعے کے قریب گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی فوجی کو اٹھاتا اس نے ایک ایسی چیز دیکھی جس پر اس کی نظریں جمی کی جمی رہ گئیں اس کے کھلونا قلعے کے بالکل درمیان میں بھورے رنگ کا ایک بڑا انڈا پڑا تھا ہاں وہ بہت بڑا بھورا اور ہموار تھا ہیری خوشی سے چیخا اور انڈا اٹھا لیا وہ ٹوسٹ کی طرح گرم تھا امی امی یہاں آئے دیکھیں یہ کیا ہے ہیری چیخا اس کی امی بھاگتی ہوئی آئیں اور جب انہوں نے بھورا انڈا دیکھا تو وہ ہنس پڑی اور ہنستے ہوئے بولی <laughs> ہیری میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنی کا خیز بات نہیں سنی پہلے تمہیں سڑک پر ایک مرغی ملتی ہے تم اسے اپنے کمرے میں لاتے ہو اسے کھلاتے پلاتے ہو اور وہ تمہارے کھلونا قلعے میں انڈا دیتی ہے <laughs> میں مسز وائٹ کو فون کرتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ آ کر انڈا لے جائیں ماں نے مسز وائٹ سے فون پر بات کی پھر فون رکھنے کے بعد وہ ہیری کی طرف متوجہ ہوئیں اور بولی ہیری مسز وائٹ کہتی ہیں کہ مرغی نے یہ انڈا ہیری کی ہمدردی کے بدلے دیا ہے اس نے جس محبت سے مرغی کو سنبھالا اس کا خیال رکھا اس کے بدلے وہ انڈا ہیری کا حق ہے وہ کہتی ہے تم اسے اپنے پاس ہی رکھو اور صبح ناشتے میں کھا لینا واہ امی کیا حیران کن بات ہے مجھے بھورے انڈے بہت پسند ہیں اور یہ کتنا خوش کن ہے کہ ایک مرغی میرے بارے میں اس طرح <laughs> سوچتی ہے ہیری نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا لہٰذا ہیری کے پاس ناشتے کے لیے ایک بھورا انڈا موجود تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ ان تمام انڈوں سے زیادہ مزیدار تھا جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی کھائے تھے کیا وہ خوش قسمت بچہ نہیں تھا کیا خیال ہے آپ کا آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی مزیدار کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد یاد ہے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اللہ حافظ